قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جڑا اسمانہ مائیں تے جڑا زمین مائیں اللہ تے سوا انہاں بھی کوئی غیب نہیں جانتا انہاں تے یو بھی پتو نہیں جے دو دیواری قد پیدا کیا جیں گا بل ادارک علمهم فی الاخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون بلکہ آخرت کا بارہ ماہ انہا وہ علم رل گڑ ہو گئے ہوئے بلکہ یہ اس کی طرفوں شک مپیاوہ ہیں بلکہ یہ اس دروں انہوں ہو گیا ہیں تو کافر لوگ کہیں یہ کیوں جس ویلے ہم بھی تمہارا باپ دادا بھی مر گئے مٹی ہو جائیں گا الا اس ویلے ہم پھر قبرہ تے کٹیا جائیں گا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين यो वादो تم मारे نال اور مارا बाप دادا نال पहला نہیں ہوتو رہی ہوئے یہ तो بس پچھلا لوگوں کا قصہ کہانی ہے قل خیرو في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جے زمین مت ٹرو پھرو پھر تک لیو جے مجرموں کو انجام کی ہوئے ہے ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہاں حال پر غم نہ کریو تنا انہاں کی چال چلا کیاں تے جڑی یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہوئیو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو یہ کہیں جے یو وعدو قد پورو بے گو جے کر تم سچائیں قُلْ عَسَا أَن يَكُونَ رَضِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ تم فرما دیو جی جس عذاب واسطے تم کالا ہوگا وائیں ہو سکا اس بچو کچھ تھارے نیڑا ہی آلگ ہو گئے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَغْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور تھارو رب تے لوکاں ور بڑوئی فضل کرنا لو ہے ور مجھ لوگ شکر ادا نہیں کرتا وَإِنَّ اور زمین مکائی بھی چھپی بھی چیز اسی نی جڑی ایک صاف کھلی کتاب میں لکھی بھی نہ ہے ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون شک یہ قران بنی اسرائیل کے سامنے مجھ ساری ان گلاں بیان کر رہے ہوئے جنہاں میں وہ اختلاف کر رہا تھا تو بلا شبہ ایمان واسطے ہدایت تے رحمت ہے ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم یقینا تھارو رب انہاں انگی بشکار اپنا حکم نال فیصلو کر دیا گو وہ زبردست ہے سب کچھ جان والا ہے فتوكل على الله إنك على الحق المبين تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ ور پروسو کرو بے شک تم صاف حق وریں إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بلا شبہ تم مردن نہیں سنا سکتا تنا ڈورانا تم اپنی آواز سنا سکیں جبکہ وہ کنڈ پھیر کے نس پوئیں وما انت بہاد العم عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بی آیاتنا فہم مسلمون تنا تم انہوں انہوں دی گمرائی تے ہٹا گئے سدھو رستو دس سکیں تم تے بس انہوں نے سنا سکیں جڑا ماری آیتاں ور ایمان لیاویں پھر وہ فرما بردار ہو جائیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآياتنا لا يوقنون تو جس ویلے عذاب کی گل ان ثابت ہو جائے گی ہم ان واسطے زمین تے ایک جانور کڈاں گا جڑو ان نال گل کرے گو جے لوگ ماری آیت پر یقین نہیں کریں تھا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون تو جس جڑے ہم ہر ایک امت بچوں انہا لوگوں کی جماعت کٹھی کریں گا جڑا ماری آیتہ نہ چوٹھی کہیں تھا تھا پھر وہ کنی کنی لین میں کھڑا کیا جائیں گا حتی اذا جاؤ قولا کذبتن بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون اتوڑی کے جس ویلے وی حاضر ہو جائیں گا اللہ تعالیٰ فرماوے گو کیوں تو نے میری آیتہ نہ چھوٹی کیوں حالانکہ تو نے وہ اپنا علم کا دائرہ میں نہیں آنی تھی پھر تم کے کم کرے میں تھا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بما ظلموا فهم لا ينطقون تو انہوں کا ظلم کی وجہ تے انہوں پر عذاب کی گل پوری ہو جائے گی تو وہ بول تو وہ بول بھی نہیں سکتے الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون کیوں میں دیکھتا نہیں جہاں جی نے رات اس واسطے بنائی تا وہ اس میں آرام کریں انہیں تیاری لو بنائی بے شک اسما ایمان لیان آلہ واسطے بڑی نشانی ہے وَيَوْمَ يُنْ ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين تو جس طرح سور میں پھونکیو جائے گا پھر جتنی مخلوق اسمانوں میں ہے تو جتنی زمین میں ہے ساری قبر آ جائے گی ورجسنا اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہے تو سارا اس کو لے آج ہو گیا حاضر ہو گا الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ کہ تم پاڑا نہ دیکھیں گا کہ تم پاڑا نہ دیکھ گئے یوں خیال کریں گا کہ یہ اپنی جگہ پر کھلائیں حالانکہ وہ چاڑا آر اڑتا پھریں گا یا اللہ تعالیٰ کی کاریگری گی جس نے ہر ایک چیز مضبوط بنائی ہے تم جو کچھ بھی کریں اس نہ اس کی پوری پوری خبر ہے من جاء خیر أَهْلَكْنَاهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ جڑو نیکی لے گا آوے گو اس نے اس نے سرس اجر لبے گو تو اسا لوگ اس دن کا خوف تے محفوظ رہیں گا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون تجڑو بدی لے گا آوے گو پھر اسا لوگ منہ مندہ کر گئے جہنم میں سٹ دیتا جائیں گا تو انہاں بدلا ماں وہی دیتو جا رہے ہوئے جو کچھ کے تم کرے میں تھا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين تم فرما دیو منت یہی حکم دیتو گیو ہے کہ ہوں اس شہر کا رب کی عبادت کروں جس نے اس نا عزت آلو بنایا ہے تو جڑو ہر ایک چیز کو مالک ہے تو منا حکم دیتو گیو ہے کہ ہوں اس کو فرما بردار بن گئے رہوں لُوَ الْقُرْآنِ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل إنما أنا من المنذرين تو یہ حکم دیتو گیو ہے گی قرآن کریم کی تلاوت کروں تو جڑو ہدایت ور آوے وہ یقین اپنے فائدہ آوے تو جڑو گمراہ رہے پھر تم فرما دیو جے ہوں تے بس ڈرن آلو ہی ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ مَا يَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تے تم فرما دیو ساری صفت اللہ تعالیٰ واسطے ہیں وہ تاونا ہی تونا اپنی نشانی دستے گو پھر تم انہوں نے پشان لیں گا کہ تم جو کچھ بھی کریں تھارو رب اس نے بے خبر نہیں